موسا بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں